وشر الأمور مهدساتها وكل وكل وكل مهدسة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار و بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بالشر فتن فتنة وإلينا ترجعون محترم سامعین بزرگان دید نوجوان ساتھیوں ہم نے سورہ انبیاء کی حکایت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت اللہ جو دائمی اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ ہے اس کا تذکرہ کیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے ہمیشہ آزماتے رہیں گے ہر وقت ہر لمحہ تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی خیر میں اور شر میں خیر سے مراد صحت اور تندرستی شر سے مراد بیماریاں اسی طرح خیر سے مراد خوشحالی ہے انسان کو اللہ تعالی مال دولت صحت آفیت اولاد سے نوازے اور شر سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین اولاد سے محروم کر دے یا اولاد دے کر کے اولاد کو چھین لے ہر اچھا برا وقت جو آتا ہے یہ ہے آزمائش اور اس آزمائش سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا بلکہ یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ جتنا ہی زیادہ دین میں پختہ اور مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سخت اس کی آدمائش کرتے ہیں ون کم لو بھی شر و فتنا میرے بندو ہم تمہیں خیر اور شر نعمت دے کر کے نعمت چھین کر کے صحت سے نماز کر کے بیماری میں مبتلا کر کے مال و دولت دے کر کے کبھی کارو چلتا ہوا کاروبار ہم تمہارا ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی اور لیکن یاد رکھنا وہ انینا ترجعون اور تم تمام لوگوں کو ہمارے ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے جب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح ہے اور ہم ہر مسلمان اور مومن کو اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ آدمائش بلائیں اور آفتیں خوشحالیاں یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں اس لیے اب مومنوں کا معاملہ یہ ہے لَآيَاتٍ چل صَبَّارٍ شَكُورٍ اللہ رب العالمین اگر خوشحالی نعمتوں اور فطر و کرم سے نوازیں تو ہم پر اس کی شکر گزاری فرض ہے شکر گزار بنے اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے تو وائنا کرنے کے بجائے کسی غلط کام کفر و شرک شرک بدعات میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے ہر مسلمان کی زندگی میں دو ہی حالتیں ہیں یا صبر کی زندگی گزارے یا وہ شکر کی زندگی گزارے اور پورے دن ایمان کا دار و مدار انہی دونوں چیزوں پر ہے اور کہا جاتا ہے اسلام کا آدھا اسلامی آکام کا آدھا تعلق صبر سے ہے اور آدھے اسلام کا تعلق شکر سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین اور صابرین دونوں بنائے اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو رب العالمین کا اعلان لازی دن ہم تمہیں اور نعمتوں سے نوازیں گے اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے بلائیں آئے آپ نے ہم نے صبر کیا تو دوسری بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ان اللہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے صبر کرنے والوں کے ہم ساتھ دیتے ہیں انسان کبھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں رحمتوں سے مایوس نہیں ہو سکتا رسول اللہ اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا جب ہم نے کسی بندے کو آزمایا کسی بیماری میں پریشانی میں تکلیف میں اور مصیبتوں میں ہم نے مبتلا کیا اگر اس نے صبر سے کام لیا تو ان بغیر حساب ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیا کرتے ہیں نبی علیہ سلا تو سلام ارشاد نمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بلانا اور بلانے کے بعد فرمائے گئے یہ تمہارے نماز کا ثواب ہے یہ تمہارے روزے کا یہ حج کا یہ زکات کا یہ تلاوت قرآن کا ساری نیکیوں کا بدلہ جب لے لے گا تو بہت بڑا ایک نیکیوں کا پہاڑ نظر آئے گا اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے یہ نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ یہ بھی تیری نیکیاں لے جا بندہ بڑی حیرت میں آج پڑ جاتا ہے اللہ تو نے میری نماز کا روزے کا حج کا زکات کا جتنی نیکیاں ہم نے کیا تھا سب کا بدلا تو مل گیا لیکن سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ یہ میرے کس عمل کا بدلا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد نمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے صبر کیا تھا اس صبر کا بدلا یہ تجھے مل رہا ہے میرے بھائیوں صابر یا شاکر بنے نبی علیہ نے ساتھ سنن ترمیدی کا حدیث ان ان اوغم اوغم البلائی البلائی اے لوگو یاد رکھو ان اوغم اوغم ما البلا فمن فمن ان اللہ حب رضی کو ومن سفید پلہ سست او کما کا رہی سرا سام آپ نے ساتھ میں لوگوں یاد رکھنا جتنی بڑی مصیبتیں جتنی بڑی آزمائشیں تم پر آتی ہیں اسی مصیبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا عجر و ثواب دیتا ہے آزمائش چھوٹی ہیں تو صبر بھی چھوٹا ہے اور اگر آزمائش بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی بہت ہی بڑا دیا کرتے ہیں پھر نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ نمایا اے لوگوں اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت برا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نہیں تمہیں بشارت ہو ان اللہ اذا احب جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے کسی بندے سے کسی قوم سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اللہ ان کو آدما اس میں مبتلا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوبیت کا اور اللہ تعالیٰ نیک نیک بندے ہونے کی بھی نشانی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کو پوری چیزوں پر محمول نہ کیا جائے پھر آپ نے ساتھ نمایا اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کو آدمایا فلاح جو راضی رہا پھر اللہ تعالیٰ کی قیامت تک لیے اس کو خوشنو بھی حاصل ہو گئی رب راضی ہو گیا ومن فلاح سخت اور جو انسان ناراضی ناراض ہوا چیخنا چلانا شور مچانا شروع کرتا ہے اللہ رب العالمین جو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں راضی ہو تو الہی کا مدا دے دنیا ہی ویسے جنت کی فضا دے انسان جب اللہ رب کی آزمائش پر راضی رہتا ہے تو اللہ رب العالمین علیہم سراوات تم رب و رحم کا محتاد یہ تین بڑے بڑے انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اسی لیے نبی علیہ سناۃ وسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مام مصیب مام مومن یوسیب ہو اگن شوقت الفما سو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی مومن کو ادنا درجے کی مصیبت آئی یہاں تک کہ اگر پیر میں کانٹا چبھا اس سے چھوٹی تکلیف یا اس سے بڑی اللہ اللہ سے ہی کانٹا چبھتا ہے کانٹا چبھنے یا اس سے بھی ادنا درجے کی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس تکلیف پر تم صبر کرتے ہو تو کب اللہ بہا سی آتی تمہاری زندگی کی ساری برائیوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آدمائش میں یہ مومن کے لیے خیر و برکت کا بھی سبب بنا کرتی تھی پھر آپ نے آگے رشاط نمایا کماتا ہو تو شاہجارا تو وارا کہا او کما کار رہے اے لوگوں تم پر اگر آگمائش آئی کوئی مصیبت آئی مصیبت تم نے صبر کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو ویسے ہی جھاڑ دیتا ہے جیسے ہی سیدا چھدا کے موقع پر درختوں کے سارے پتے گر جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر و شاکر بنائے بنائے آئے تو مجھ سے بنائے آئیں آفتیں آئیں آزمائشیں آئیں تو اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں نعمتوں سے فضل و کرم سے نوازے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنائے اکول و قولی ہارا واسف اللہ ذنب بھائی رہی الحمد للہ وطفا وسلم بھائی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ایک انسان پر مصیبت آئی ایک پر بنا آئی ایک پر بیماری آئی تو دوسرے لوگوں کا خریدا ہوتا ہے اس کی عیادت کرنا تعزیت کرنا حوصلہ افزائی کرنا اس سے ملنا اور اسے صبر و ضبط کی تلقین کرنا ایسا نہیں کہ ایک مصیبت کو اللہ ایک مومن کو اللہ کسی مصیبت میں اترا کر کے اس کو آزما رہا ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور ہاں، نہیں ہمیں اس کی مصیبت کی فکر ہونی چاہیے ہم اس کا تعاون کریں تناسر کریں ہم اس کی مدد کریں ہم کم سے کم اس کی خیریت پوچھیں اور پہنچ کر کے عیادت کریں چند کلمات ایسے کہیں جس سے جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو اسی لیے نبی علیہ سلاد رماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث حدیث آپ نے ساتھ فرمایا من آدا مریضن اوزارا خلفی حب اب اللہ من آد مریض اوزارا اللہ فل اللہ جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتا چلا وہ بیمار ہے من آد مریض اپنے مسلمان بھائی مریض کی عیادت کے لیے گیا اوزارا خن اللہ یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت اس کی ملاقات اور خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر گیا نادام انتم سا وبم شاخا من مل جنتی منزلہ کما کارا رہے سراسم آپ نے ساتھ نمایا جو اپنے کسی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا یا کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا گیا وہ جیسے گھر سے نکلا وہاں آ رہا ہے اس کے پہلے ہی نادا منادم میں رس آسمان سے اللہ رب العالمین نے آواز لگائی اے میرے محبوب بندے تیرا آنا قبول کر لیا گیا کا تیرا ایک ایک قدم تیرے ایک ایک لمحے کو جو میرے بندے کی عادت کے لیے گیا میں نے اس کو قبول کر لیا اور سب سے بڑی بشارت تیرے لیے تب من الجنت میں منزلہ اپنے مسلمان بھائی کی عادت کر کے جنت کا ایک محل تو نے تیار کر لیا اللہ کے بندو یہ ہے کہ دوسرے کے کام آنا نبی علیہ السلام کا میرے ساتھ رمایا حکل مسلم المسلم مسلم ایک مسلمان پر ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حقوق ہیں دمبر ادالی کہ جب سامنا ہو تو سلام کرنے میں پہل کرو نمبر دو ویزا نمبر دو ویزا آتشا جب اس کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا تو پسمت ہو اس کو یرحم اللہ کہو نمبر تین ویزا دا دفاع ہو جب تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کر نمبر چار ویزا مریضا پود ہو جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جا نمبر پانچ آپ نے ساتھ وہی دا ہو جب انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کر اور آخری شکی ہو جب سے خیر خواہی کا مطالبہ کرے خیر خواہی کا محتاج ہو تو تم اس کی خیر خواہی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے جو بیمار ہیں بلاؤ اور آفتوں میں آج مبتلا ہیں اللہ ان کو ثابت قدم رکھے اور سب کی توفیق نصیب فرمائے اور جن مومن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے بلاؤں سے محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شکر گزار بنائے اے ہمارے ہم دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو امن و امان نصیب فرما ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کر دے ارحان مین جس شہر جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آوان و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ اور الحا لان اس شہر اس ملک کو اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ہر ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے رب العالمین ہمارے حکام کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ہر برے کام سے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے ہر خطرات سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما فرمائے اللہ رب العالمین ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ہر وہ کام جس میں آپ کی رضا ہو امت اور قوم امت اور ملت کی فلاح ہو ملک اور وطن کے لیے خیر کا ذریعہ بنے ایسے کاموں میں استعمال فرما ہر وہ کام جو ملک کے لیے قوم کے لیے امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دہ ہے اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ پھر والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء ذي القرمى وينهى عن الفهشاء والمنكر والبجي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورذكر الله تعالى أكبر